تم فرماؤ میں ناؤ جانتا آیا نزد ہے وہ جس کا تمہیں ودا دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا